عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نہ جلب ہے نہ جنب اور نہ ہی شغار اور جو کسی کی کوئی چیز اچک لے وہ ہم میں سے نہیں ہے جامع ترمزی حدیث نمبر 1123 یہ حدیث صحیح ہے